انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے یہ بات انہیں بڑی شاخ اور گراں گزر رہی تھی کہتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر و موجود تھے میں اس سے غیر حاضر رہا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے مگر سنو قسم اللہ کی اب اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزبے میں شریک ہونے کا موقع ملا تو یقیناً اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں راوی کہتے ہیں وہ اس کے سوا اور کچھ کہنے سے ڈرتے اور بچتے رہے پھر اگلے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ عہد میں شریک ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ان سے سامنا ہوا تو انہوں نے کہا ابو عامر کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا اے واہ میں تو بہت پہاڑ کے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں پھر وہ لڑے اور اس شان سے لڑے شہید کر دیے گئے ان کے جسم میں اسی سے کچھ زائد تیر و نیزے کے زخم پائے گئے میری پھوپھی ربی بنت نظر رضی اللہ عنہا نے کہا میں اپنے بھائی کی ناش صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچان پائی اسی موقع پر آیت نازل ہوئی ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان میں وہ پورے اترے ان میں سے کچھ تو انتقال کر گئے اور کچھ لوگ مرنے کے انتظار میں ہیں انہوں نے اس میں یعنی اللہ سے کیے ہوئے اپنے معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو یہ حدیث صحیح ہے